امام مسلم نے کہا میں نے شفاعت کے بارے میں یہ حدیث عیسیٰ بن حماد زغبہ مصری کے سامنے پڑھی اور ان سے کہا کیا یہ حدیث میں آپ کے حوالے سے بیان کروں کہ آپ نے اسے لائز بن سعد سے سنا ہے انہوں نے کہا ہاں امام مسلم نے کہا میں نے عیسیٰ بن حماد سے کہا آپ کو لائز بن سعد نے خالد بن یزید سے خبر دی انہوں نے سعید بن ابی ہلال سے انہوں نے زید بن اسلم سے انہوں نے عطا بن یسار سے انہوں انہوں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے عرض کی اللہ کے رسول کیا ہم اپنے رب کو دیکھ سکیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب چمکتا ہوا بے ابر دن ہو تو کیا تمہیں سورج کو دیکھنے میں کوئی زحمت ہوتی ہے ہم نے کہا نہیں امام مسلم نے کہا میں حدیث پڑھتا گیا یہاں تک کہ وہ ختم ہو گئی اور سعید بن ابی ہلال کی یہ حدیث حفظ بن میسرہ کی مذکورہ حدیث کی طرح ہے انہوں یعنی سعید نے حدیث کے الفاظ بغیر کسی عمل کے جو انہوں نے کیا اور بغیر کسی قدم کے جو انہوں نے آگے بڑھایا کے بعد یہ اضافہ کیا چنانچہ ان سے کہا جائے گا تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے جو تم نے دیکھا ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ پل بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا لئیس کی روایت میں یہ الفاظ تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب تو نے ہمیں وہ کچھ دیا ہے جو جہان والوں میں سے کسی کو نہیں دیا اور اس کے بعد کے الفاظ نہیں ہیں چنانچہ عیسیٰ بن حماد نے اس کا اقرار کیا کہ انہوں نے اوپر بیان کی گئی سنت کے ساتھ لئی سے یہ حدیث سنی صحیح مسلم حدیث نمبر چار سو پچپن